میں آدمی کو پہلے سے زیادہ عبادات کی طرف رغبت اور شوق بڑھ جانا چاہیے نبی اکرم علیہ صلاحت والسلام السلام کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ کمر کس لیتے تھے اور نہ صرف یہ کہ خود راتوں میں جاگتے تھے بلکہ گھر والوں کو بھی جگاتے تھے ای قبراہ لوگ ویسے بھی دنیا کا طریقہ ہے کہ جب بازار میں مال کم رہ جاتا ہے تو قیمت بڑھ جاتی یہ بازار کا دستور ہے زیادہ مال آ جائے بازار بھر جائیں تو قیمت گھٹ جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ منڈی میں جب آلو زیادہ آ جاتا ہے تو قیمت اس کی بہت معمولی ہو جاتی ہے پانچ روپے دس روپے بیس روپے اور جب آنا کم ہو جاتا ہے جتنا کم ہوتا رہے گا اتنی قیمت اس کی اٹھتی رہے گی اسی طرح رمضان المبارک کا بھی معاملہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ بھائی اب وقت کم رہ گیا اب دن کم رہ گئے اب راتیں کم رہ گئیں پتہ نہیں اگلے سال ملے کہ نہ ملے موقع میسر ہو کہ نہ ہو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو وقت مل رہا ہے اس کو ہم کارآمد بنا لیں اور وصول کر لیں اس آخری عشرے میں وصول کرنے کا سب سے یقینی طریقہ سب سے مضبوط طریقہ جس کی بنیاد پر آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے سو فیصد اس کو وصول کیا ہے وہ طریقہ اعتکاف کا ہے کہ آدمی پورا آخری اشرحا بوریا بستر لے کر رب العالمین اور ہم الرحمین کے در پر آ کے پڑ جائیں یا اب تو بس میں آ ہی گیا اب نہ بی بچوں سے ملنا ہے نہ دوستوں سے ملنا ہے نہ کاروبار میں لگنا ہے اب یہ دس دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں گزارنے ہیں تو اس حالت میں جو یہ دس دن گزریں گے یہ راتیں گزریں گی تو آدمی سو فیصد عبادت گزار سمجھا جائے اگر اعتکاف میں نہ ہو تو کچھ وقت بلکہ بہت سا وقت بغیر عبادت کے گزر سکتا ہے سو گیا عبادت نہیں کھا پی رہا ہے عبادت نہیں بات چیت کر رہا ہے عبادت نہیں لیکن جب آدمی موتقب ہو جائے گا تو اب سوئے گا بھی تو بھی اعتکاف کا میٹر چلتا رہے گا سو رہا ہے مگر موتقب تو ہے کھانا کھا رہا ہے مگر اعتکاف کا ثواب جاری ہے کسی سے اگر ضروری گفتگو بھی کر رہا ہے تو بھی ثواب میں کمی نہیں ہے تو مسلسل کنٹینیو ثواب کسی کو حاصل کرنا ہے تو اعتکاف کے علاوہ کوئی شکر نہیں اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بہت اہتمام سے آخری عشرے کا احتکاب فرمایا اور ایک سال کسی ضرورت کی وجہ سے اعتکاف نہیں فرما سکے تو شوال میں اس کو آپ نے پورا فرمایا آدمی بدل جبھی کرتا ہے جب کہ اس عمل کی اہمیت ہو ورنہ کیا ضرورت تھی بدل امت کو بتلانے کے لیے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے پابندی بھی کرنی چاہیے اسی لیے حضرات فقاہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف سنت محکدہ کفایا ہے یعنی ہر محلے میں اعتکاف ہونا چاہیے اگر کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف نہ کرے تو سارے محلے والے گنہ گار ہوں گے تاریخ سنت کہلائیں ہاں کچھ لوگ اعتکاف کر لیں تو بقیہ کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے جیسے نماز جنازہ ہے فرض ہے مگر فرض اللکفایا ہے اگر کوئی بھی نہ پڑھے سب گنہگار گار اور اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادائیگی ہو جاتی ہے ایسے ہی اعتکاف کا معاملہ بھی ہے اور خاص طور پر اعتکاف کی عبادت جو مشروع ہوئی ہے وہ شب قدر کے حصول کے لیے ہے چنانچہ نبی اکرم علیہ سولات و نے ایک سال شروع عشرے کا اعتکاب فرمایا صحابہ نے بھی فرما لیا دس دن جب پورے ہو گئے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ میں نے یہ دس دن کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے کیا تھا لیکن ان دس دنوں میں شب قدر نہیں ملی اب میں اگلے دس دن کا کرنے جا رہا ہوں جسے شامل ہونا ہو شامل ہو جائے تو آپ نے پھر دس دن کا فرمایا جب بیس دن ہو گئے رمضان المبارک کے تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی میں نے دوسرے عشرے کا احتکاب شب قدر کے لیے کیا تھا تلاش میں لیکن وہ اس میں بھی نہیں ملی اب میں تیسرے عشرے کا احتکاب کرنے جا رہا ہوں اور اس میں تو یقینی طور پر شب قدر ملنی ہی ملنی ہے اور زیادہ امکان راتوں میں ہے اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس ان میں سے کوئی رات شب قدر ہو سکتی ہے اور اس شب قدر کی تلاش میں نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام نے احتکاب فرمایا ہے احتکاف میں دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے آدمی بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے مسجد میں آ گیا بد نظری سے حفاظت رہے گی گالم گلوچ سے حفاظت رہے گی غیبت وغیرہ سے محفوظ رہے گا اور دسیوں قسم کے گناہ ہیں جن سے آدمی مسجد میں آ کر بچتا ہے خود بخود بچتا ہے اور دوسری بات احتکاف میں یہ ہے کہ یکسوئی نصیب ہوتی ہے اور نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے آدمی اپنے گھر رہتا ہے کام کاج میں رہتا ہے تو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی یہ سنا رہا ہے کوئی وہ سنا رہا ہے اب گھر کا کام بچوں کا کام بیوی کا کام کاروبار کا کام دماغ الجھا ہوا رہتا ہے اور آدمی مسجد میں آ کے پڑ گیا تو سب چیزوں سے یکسو ہو گیا اور مسجد میں نیک لوگوں کی صحبت اسے نصیب ہے نیک انسانوں میں سے بھی ہیں اور نیک فرشتوں میں سے بھی ہر وقت مسجد کے اندر فرشتوں کا اجتماع رہتا ہے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن دنیا میں فرشتوں کا مرکز مساجد ہیں اور جو آدمی بھی مسجد میں رہے گا گویا وہ فرشتوں کی صحبت میں رہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام والین کہے تو تم آمین کو اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو فرشتے موجود ہیں نا تو ملے گی آمین اور فرمایا جب وہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک حمد کو ہو کیونکہ جس کی حمد فرشتوں کی حمد کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے بھی سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں فرشتے موجود ہیں کہ نہیں فرمایا کہ جب آدمی مسجد میں آتا ہے اور وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے باوضو بیٹھتا ہے کسی سے دنیاوی گفتگو نہیں کرتا تو جب تک وہ انتظار میں بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ لو اللہ اے اللہ اس کی مغفرت کر دیجئے اے اللہ اس پہ رحم فرمائیے تو تو یہیں ڈٹا ہوا ہے تو ہر وقت اس کے لیے دعائیں چالو ہیں تو جسے فرشتوں کی دعائیں چاہیے فرشتوں کی طرف سے مغفرت کی درخواست چاہیے اللہ کی رحمت فرشتوں کے توسل سے چاہیے وہ ارتکاف کا ارادہ کرے اپنی اپنی مسجدوں کو موتقفین سے آباد کیا جائے ماحول بنایا جائے اس عبادت کا اس کے اثرات آدمی پوری پورے سال محسوس کر سکتا ہے اس سے جو آدمی کی طبیعت میں روحانیت پیدا ہوگی تعلق اللہ کی کیفیت آئے گی رجوع اللہ کی کیفیت آئے گی گناہوں سے بچنے کا جو ماحول بنے گا جو عادت بنے گی وہ بعد میں بھی انشاءاللہ باقی رہے گی اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی طوفان نوح کے بعد اور سیدنا حضرت ابراہیم اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ سعادت میسر آئی کہ وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو طواف کرنے والوں کے لیے تو یہ تو صرف مسجد حرام میں ہو سکتا ہے کعبہ شریف کے ارد گرد دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتا یہ تو خاص ہے بیت اللہ کے لیے لیکن آگے فرمایا والعاکفین اور پاک صاف رکھو احتکاب کرنے والوں کے لیے یہ اعتکاف دنیا کی ہر مسجد میں ہو سکتا ہے جہاں پنج وقتہ نماز ادا کی جاتی آباد ہو پتہ چلا کہ مساجد کی تعمیر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں لوگ احتکاف کریں ورنہ یہ بات نہ فرمائی جاتی اور فرمایا اور رک کا سجود اور میرے گھر کو پاک صاف کرو رکو کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسلم معاشرے کے لیے مسجد سے ربط و ضبط ضروری ہے اگر مسجد سے ربط و ضبط رہے گا تو گھروں میں اور نسلوں میں دین باقی رہے گا اور وہ ربط و ضبط نمازوں کے ذریعے بھی ہے جماعت سے نماز پڑھی جائے اور وہ ربط و ضبط اعتکاف کے ذریعے بھی گھر کا اگر ایک آدمی اعتکاب میں بیٹھے گا مسجد میں سارے گھر والوں کا رخ مسجد کی طرف رہے گا وہی ابا بیٹھے ہیں بھائی بیٹھا ہے بیٹا بیٹھا ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں بڑے بھی آ رہے ہیں ایک جوڑ پیدا ہوتا ہے مسجد اور نماز با جماعت سے بھی جوڑ پیدا ہوتا ہے تو مسجد سے معاشرہ جڑا رہے گا تو دین زندہ رہے گا آپ تجربہ کر لیں جس گھر والوں کا تعلق مسجد سے قائم ہے اس گھر میں دین نظر آئے گا آپ کو اور جس گھر کا تعلق مسجد سے کٹا ہوا ہے وہاں دین کی کوئی رمق آپ کو نظر نہیں آئے گی ہو سکتا ہے وہ نام کے مسلمان ہوں ریکارڈ کے مسلمان ہوں لیکن دین جب ہی باقی رہے گا جب مسجدوں سے معاشرہ جڑے گا تو ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اعتکاف کا عام ماحول بنے مساجد سے تعلق ہو نماز باجماعت کا اہتمام ہو اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم پوری طرح فیض یاب ہوں یہ ہمارا جذبہ ہو شوق ہو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے اور کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد أجمعين